اللہ نے کہا نکل جا یہاں سے ذلیل اور مردود ہو کر ان میں سے جو تیرے پیچھے چلے گا وہ بھی تیرا ساتھی ہوگا اور میں تم سب سے جہنم کو بھر دوں گا